حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمعیت کو انقریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے